ابو داود نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے ابو حمزہ سے حدیث بیان کی شعبہ نے کہا ان کا نام عبد الرحمن بن ابی عبداللہ کیسان ہے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کی گٹھلی کے وزن کے برابر سونے کے عوض ایک عورت سے شادی کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار سو پچانوے